حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شراب ہی حرام ہے تھوڑی ہو یا زیادہ اور ہر دوسرے مشروب سے نشہ حرام ہے ابو عون محمد بن عبید اللہ سقفی نے اس یعنی ابن شبرما کی مخالفت کی ہے جیسا کہ آئندہ روایت سے ظاہر ہو رہا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستاسی